الله أكبر الله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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه الإمام أبو داود في سننه والحديث الصحيح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اسلامی بھائی عزیز اور دوستو عفیق منفی اللہ میں خود کو اور پھر آپ سب لوگوں کو تقوی اختیار کرنے اور ولی امر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب سامعین حاضرین کے دلوں کے اندر تقوا جیسی عظیم صفت پیدا فرما دے آمین یا رب العالمین محترم سامعین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ سے اپنے مومنین بندوں کو عزت شوکت اور غلبے کے ساتھ رکھا کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے درجات تم میں سے ایمان والوں کو اور اہل علم کو اللہ تبارک و تعالی درجات بلند کرتا ہے بلندی عطا فرماتا ہے کس کو ایمان والوں کو غور سے سنیے گا باتیں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی عزت سے رکھتا ہے درجات بلند عطا کرتا ہے بلندی عطا کرتا ہے شوکت عطا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں اس امت میں اللہ تبارک و تعالی نے عزت اور نصرت اور غلبے کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حق دے کر کے بھیجا ہدایت دے کر کے بھیجا اور دین حق دے کر کے بھیجا لیو دین کلح تاکہ اس دین کو اس نبی کو تمام ادیان پر اور تمام لوگوں پر غالب کر دے یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے مسلمان غالب ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیوں اس لیے کہ مومنین مسلمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ غلبے والا عزت والا کوئی بھی نہیں اس سے بڑا کوئی نہیں تو مومنین کا تعلق اس رب زلجلال سے ہے جس کی صفت عزیز ہے اور عزیز مانے ہوتا ہے قوت والا غلبے والا شوکت والا عظمت والا تو جو امت اپنے رب سے متعلق ہے اپنے رب پر ایمان لاتی ہے جو عزیز پر ایمان لاتی ہے اور جو معز پر ایمان لاتی ہے عزت دینے والے پر ایمان لاتی ہے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا لہذا مومنین کے لیے خوشخبری ہے کہ عزت ان کے حصے میں ہے غلبہ اور شوقت قوت ان کے حصے میں ہے لیکن کب کب ایسا ہوگا جب ہم ایمان کا مظاہرہ کریں جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا ایمان میں ہم پکے ہوں گے اصلی ایمان ہمارے پاس ہوگا تو ہم غالب ہو جائیں گے اور جب جب مسلمانوں کے پاس جہاں جہاں مسلمانوں کے پاس اصلی ایمان رہا اور جن جن کے پاس اصلی ایمان آج بھی ہے وہ دنیا پر غالب ہے عزت ہے عزت کے ساتھ ہے وہ کیوں میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا میں ایک قول پیش کرتا ہوں نحن قوم اعزنا الله بالاسلام مهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مشہور قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں ایسی امت ہے جس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بدلے اسلام کی بدولت عزت شوکت قوت غلبہ عطا کیا ہے اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے ہم ایمان کو چھوڑ کر کے اپنے دین کو چھوڑ کر کے اگر کہیں اور سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کر دے گا میرے عزیزوں اور ساتھیوں اگر غلبہ حاصل کرنا ہے اگر عزت حاصل کرنی ہے اگر شوکت حاصل کرنی ہے تو پہلے اپنے اسلام کو ماننا ہوگا اپنے اسلام پر عمل کرنا ہوگا اپنی اسلام اپنے اسلام کی شوقت اور عظمت کو بلند کرنا ہوگا سب سے اسلام پیش کرے دیکھے اللہ تبارک و تعالی ہم کو سر بلند کر دے گا غالب کر دے گا اسلام نہیں ہوگا اسلام کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں سے ہاں دوسری جگہوں سے دوسری حکومتوں سے مال و دولت سے دوسرے در سے اگر عزت حاصل کرنا چاہیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اللہ اللہ کر دے گا اللہ تعالیٰ کیا احتیاط فرماتا ہے ولا تہنو ولا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کمزور نہ پڑو ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو تم ہی سر بلند رہو گے تمہیں عزت ملے گی تمہیں کامیابی ملے گی دنیا کے اوپر حکمرانی ملے گی تم سب سے بلند رہو گے شرط کیا ہے غور کیجئے غور کیجئے شرط کیا ہے ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں ان کن تم مومنین اگر تم مومن رہے اپنے ایمان میں پکے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت عطا کر دے گا شرط ہے اگر ہم شرط کو پوری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرط کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوگا وعد اللہ الدین الصالحات

تم میں سے ایمان لانے والوں سے اور عمل صالح نیک عمل کرنے والوں سے کیا وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی زمین کی خلافت ان کو عطا فرمائے گا زمین کی حکمرانی عطا فرمائے گا انہیں حکومت اور سلطنت عطا کرے گا انہیں عزت اور غلبہ عطا کرے گا کس سے وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا میرے بھائی اور دوستو کس سے اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے آج اس روئے زمین پر اس دھرتی پر ہم ذرا سا غور سے غور سے جائزہ لے کہ مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہے معمولی تعداد نہیں ہے تین ارب سے زیادہ مسلمان ہے اس دنیا میں کل تین سو تیرہ تھے کتنے تھے تین سو تیرہ تھے نرستا تھا زمانہ اور آج کل تین سو تیرہ پھیلا رستہ تھا زمانہ اور آج لاکھوں کی تعداد میں اربوں کی تعداد میں کرتے ہیں غلامی غلامی کی وجہ کیا ہے ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے اسلام پر عمل نہیں ہے اپنے دین پر عمل نہیں ہے اللہ سے تعلق نہیں ہے اللہ پر سچا پکا ایمان نہیں ہے توحید نہیں ہے توحید خالص نہیں ہے پختہ عقیدہ نہیں ہے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اللہ پر یقین نہیں ہے اسلام پر عمل نہیں ہے دین کی تنخیص نہیں ہے قرآن پر عمل نہیں ہے نہیں کرتے ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں تو کیا ہوگا عدل اللہ والا معاملہ ہوگا سلت ملے گی لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا کرے گا وعدہ کرتا ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے لس تخلیف فل ارد انہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا زمین پر ان کا خلف غلبہ ہوگا شوکت ہوگی عزت ہوگی حکمرانی ہوگی سلطنت ہوگی ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الله اكبر اور ان کے پسندیدہ دین کو اللہ تبارک و تعالی غالب کر دے گا دین غالب ہوگا احکام شریعت پر عمل ہوگا حدود اللہ کا نفاذ ہوگا خوف کی جگہ اللہ تبارک و تعالی امن پیدا کر دے گا اطمینان سکون سلامتی امن و امان شانتی پیدا کر دے گا اللہ تبارک و تعالی یہ کس کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے ہے عمل صالح والوں کے لیے میرے بھائیوں عزیزوں اور دوستوں آج ہم بہت بڑی تعداد میں دنیا میں ہیں لیکن آج کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہمارے اوپر پورا نہیں ہو رہا ہے یا کہیں کہیں پورا ہو رہا ہے میرے بھائی آفیزوں اور ساتھیوں بات ذہن سے نکل نہ جائے میں ایک تازہ مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اس زمانے کے بعد خلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے کے بعد اور پھر بنو امیہ اور بنو عباسیہ وغیرہ کے زمانے کے بعد جب مسلمانوں کی سلطنتوں پر زوال آیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ نصرانیت اور یہودیت نے مل کر کے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا تاکہ مسلمانوں کا غلبہ شوکت اور سب کچھ ختم ہو جائے اس کے بعد میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں جب اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر توحید آئی عقیدہ آیا اللہ کی کے دین پر نصرت آئی میرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا فی الارض اس جزیر عرب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل سعود کو حکمرانی عطا کر دی کیوں عطا کی میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں دو سو سال سن بارہ سو میں ایک ہزار دو سو میں بارہ سو ہجری میں کیا حال تھا میرے بھائی عزیز اور ساتھی اس جزیر عرب کا پیڑ پوجے جاتے تھے کھجور کے نر درختوں کا طواف عورتیں وہ عورتیں جن کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے تھے وہ طواف کرتی تھی اور اس کھجور کے پیڑ سے اولاد مانگتی تھی نہ جانے کتنے ہار پوجے جا رہے تھے نہ جانے کتنے صحابہ اکرام کے مزارات بنا کر کے کبے بنا دیے گئے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب کی مزار کی اور قبر کی پوجا طائف میں ہوتی تھی یہ صورت حال اس جزیرہ عرب کا ہو چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو اور آل سعود کو کھڑا کیا توحید کی تنخیص ہوئی اور عقیدے کی نسل و اشاعت کی گئی اور لوگوں میں ایمان پیدا کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا اور اس دین کو جو دین کے کتاب و سنت سے عبارت ہے جو دین کے کتاب و سنت کا نام ہے اس دین کی تنظیم ہوئی اور تیسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا ہوا من بعد امنا اس وقت سے آج سے دو ڈھائی سو سال پہلے جزیر عرب کا کیا حال تھا وہی زبان جاہلیت والا معاملہ ہو گیا تھا کہ سب خون مارے جاتے تھے ہر ہر قبیلے کا الگ الگ سردار تھا ایک دوسرے پر حملے کیا کرتے تھے امن و امان نہیں تھا کوئی کہیں سے سفر نہیں کر سکتا تھا تنہا جا نہیں سکتا تھا قبیلے ایک دوسرے پر حملے کر دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ایمان اور عقیدے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کے خوف کو امن سے بدل دیا میرے بھائیو عزت چاہیے مسلمان عزت دار ہوتا ہے مسلمان شوقت والا ہوتا ہے لیکن ایمان ہوگا تو تب تب تو ایک موقع آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سو ہو گئے تو ایک ہزار کافروں پر غالب ہو گئے کتنے سو ہو گئے تو ایک ہزار پر غالب ہو گئے ایمان تھا سو والوں کا ہاں؟ ایمان تھا سب غالب ہوتے تھے آج ہمارا ایمان کہاں چلا گیا ہمارا ایمان تو کیا کہتے ہیں دھاگوں پر ہے پتوں پر ہے کاغذ کے بوسیدہ پرزوں پر ہے ہمارا ایمان ہمارا ایمان اینٹ اور پتھروں پر ہے ہمارا ایمان پھولوں اور پتیوں پر ہے جب ہمارا ایمان ایسا ہوگا تو ہماری ہماری حالت کیا ہوگی ہم ذلت کے غار میں گر جائیں گے اگر عزیز الزمتقام سے اگر ہمارا تعلق ہوگا عزیز الرحیم سے ہمارا تعلق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا کر دے گا سنیے اللہم مالک الملک کہہ دیجئے کہ اے اے ملکوں کے بادشاہ تو تل ملک منتشا تو جسے چاہے ملک عطا کر دے وہ منتشا جس سے چاہے بادشاہ عز منتشا جسے چاہے تو عزت عطا کر کرے اور جسے چاہے تو ذلت عطا کرے جس کو چاہے عزت اور غلبہ عطا کرے اور جسے چاہے ذلیل اور رسوا کر دے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے من كان يريد العزة فلله العزة جميعا جو شخص عزت چاہتا ہے عزت والے سے عزت مانگے گا تب تو عزت ملے گی اللہ کی عزت والا ہے دنیا کے نقشے پر بہت ساری قومیں آئیں بہت ساری امتیں آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعرا کے اندر چند قوموں کا ذکر کیا ہے ان کی پہلے کمزوری کا ذکر کیا ہے علیہ والسلام کی قوم بڑی چند لوگ تھے ان پر ایمان لانے والے ہاں؟ اردلون قوم کے چودھریوں نے کہا کہ آپ کو ماننے والے تو قوم کے اندر زلیل لوگ ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب طوفان آیا تم اغرقن الاخرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا اور کیا فرمایا ان نفی آیا فما كان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لہو العزیز الرحیم وہ ہے غالب تمام قوموں پر غالب ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا اس نے قوم قوم نوح کو شکست دیا تنہا اس نے قوم کو ہلاک کو برباد کیا تنہا اس نے قوم سبوت ہلاک کو برباد کیا اور اس روئے زمین پر الوحیت کا دعویٰ کرنے والے سب سب سے سے بڑے بڑے تازی اور فرعون کے غرور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکنا چور کر دیا جس نے آنا ربکم العلا کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو رہتی دنیا تک باقی رکھا تھا کہ آنے والوں کے لیے نشانی برت بنا رہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم والله متم نورہ ولو کرہ الکافرون یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اللہ کے دین کو اللہ والوں کو یہ اپنے منہ سے بھجا اور منہ کی پھوکوں سے بجھا دے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اللہ متم نور ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو بلند کرنے والا ہے اور ایک بات اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو غالب رہنے کا وعدہ فرمایا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث سن لیجیے ذرا سا بار بار ہو سکتا ہے سنیں لیکن غور سے سنیے ایک بار اور ایک دوسرے زاویے ایک دوسرے انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم میری امت کی ایک جماعت طائفہ ایک جماعت جو نجات پانے والی ہے جو کامیاب ہونے والی ہے طائفہ منصورہ جس کے پاس اصلی اور خالص ایمان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال من ظاہرین واہرین الحق حق کو لے کر کے وہ غالب رہیں گے بہتر فرقے ان کو مغلوب نہیں کر سکیں گے یہ غلبہ ہے یہ عزت ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ عزت ہے دین کے ساتھ عزت ہے دین کا کھلواڑ کرو گے دین میں بداتے ایجاد کرو گے دین میں طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرو گے اور مسلمان ہو کر کے سرکے کے دروازے کھولو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دے گا لہذا بات ہے اس کا لا تزال من امتی واہرین علی الحق ایک جماعت ایک گروہ برابر حق کو لے کر کے قائم رہے گی لا من خدلہم ان کو چھوڑنے والے ان کو الگ کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے لہذا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو اے مسلمانوں اگر عزت چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دین پر عمل کرو اپنے ایمان کا جائزہ لو پکے پکے مومن بن جاؤ ولا تہنو ولا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین کہ غم نہ کرو کمزور نہ پڑو غالب رہو گے اللہ کا وعدہ ہے جیسا کہ آپ نے سنا اللہ تبارک کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ ادبار لہا ہم سب لوگوں کو سچے اور پکے ایمان پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرما اپنے دین پر صحیح معاملے صحیح انداز سے عمل کرنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ ہمارے ہم سب کو توحید خالص سطح فرما دے اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا سطح فرما مسلمان ملکوں کو عزت عطا سطح فرما مسلمان ملکوں کو غلبہ اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کی عظمت رستہ کو اے اللہ واپس لوٹا دے شان و شوکت کو تو واپس لوٹا دے اے اللہ ہم سب کو اپنے اوپر ایمان اور اسلام تنفیز اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما امین یا رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین بارک اللہ لنا ولکم فی القران العظیم ونفعنی واياکم بالایات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم مجواد کریم ملک بر رؤوف رحیم استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم